تو ذکر کا مقصد یہ ہے کہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو دل اللہ سے جڑا ہوا ہو دل میں اللہ کے حبیب کی عظمت ہو سنت کی عظمت ہو یہ ذکر اللہ ہے باتوں کو سمجھو تو بات کر رہا ہوں کہ ہمارے نجات کس میں ہے ذکر اللہ ذکر اللہ کے طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہر گھڑی ہر آن یہ رکھو دھیان کے دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ اس کے لیے اس کے لیے نہ تہارت شرط ہے نہ فراغت شرط ہے نہ تہارت شرط ہے نہ فراغت شرط ہے بدن پاک ہے پری کپڑے پاک ہے پری مومن کا دل پاک ہے دل میں نیت رکھو سمجھے نہ فراغت شرط دکان میں ہو بازار میں ہو بول رہے ہو میٹنگ میں ہو کھانا کھا رہے ہو تم دل میں نیت رکھو میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ مولا مرور ہے مولا فرماتم زدن غافل شاہ نباشی چشم یک شم زدن غافر شاہ نباشی غافل ازاں شاہ نباشی شاید نگاہ کند تو آگاہ نباشی فرمایا ہے اللہ کا بندہ ایک آنکھ جھبکنے کی مقدار دی میری آنکھ کو دیکھو اتنا آگ جبکنے کی مقدار بھی اپنے اللہ سے غافل مت رہے وقت ہر آن ہر گھڑی ہر یہ رہ تھی آن کہ میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ آگ جبکنے کی مقدار بھی اپنے اللہ سے غافل نہ رہے ممکن ہے کہ وہ اس وقت نگاہ کرے اور تو غافل بیٹھا محروم ہو جائے ہر گھڑی ہر آن یہ رہے کہ میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ میں بھی تیرا ہوں میری جان بھی دل بھی تیرا میں بھی تیرا ہوں میری جان بھی دل بھی تیرا پھر اپنے ہی گھر میں کیوں آتے ہو مہماں کی طرح سب کہو اللہ زور سے کہو اللہ پکار کے کہو اللہ پیار سے کہو اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے اللہ کا نام کیسا لذیذ کیسا پیارا کیسا شیرین کیسا پرکشش کہ آدمی کے سارے غم سمجھے سے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں بھول جاتے ہیں کافور ہو جاتے ہیں جب کہتا ہے اللہ اللہ اکبر کبیرہ نام تورا بکف خود بنگارم مولانا روم رحم اللہ نام تورا برا نام نے ہم خون بارم برا نام نے ہم خون بارم از بس کا دو دیدا در خیالت دارم ہر آنکھ نگاہ کنم تو سب کہو اللہ زور سے کہو اللہ پکار کے کہو اللہ پیار سے کہو اللہ اللہ اکبر کبیرا عشق بھی عجیب چیز ہے عشق بھی عجیب چیز ہے کتنی میٹھی چیز ہے عشق فرید لکھیا پروانہ عشق فرید لکھیا پروانہ عشق فرید لکھیا پروانہ گھر باروں پار روانہ ٹھیک گھر باروں پار روانہ کر سر سجدے پر شکرانہ کر سر سجدے پر شکرانہ ہی مٹھڑی تحریر دیں سب کہو اللہ زور سے کہو اللہ پکار کے کہو اللہ پیار سے کہو اللہ بار بار کہو اللہ ایک بار پھر کہو اللہ ہم تو فرمایا کس چیز میں نجات ہے ذکر اللہ میں ذکر کی ترتیب بتا رہا تھا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہر گھڑی ہر آن یہ رہ کے دل کر رہا ہے اللہ اللہ یہ کر کے دیکھو کرو